ہم نے ان کی گردنوں نونگونا میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹیولیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو من اٹھائے رہ گئے